Welcome to lecture number twenty second of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students آج کا لیکچر ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمارا فورتھ ماڈیول ختم ہو رہا ہے اور میتھمیٹکس کا پارٹ اس کورس کا مکمل ہو رہا تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے اسٹیج ہے آئیے ڈسکس کریں کہ اب مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں ہم نے کیا اسٹڈی کرنا ہے جو آج کا ٹاپک ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ ایکسل ورک شیٹس جس میں سارے سیناریو اسٹڈیز کی گئی ہوں جو ہم نے پارٹلی پچھلے لیکچر میں دیکھی وہ میں آپ کو اس لیکچر میں ایکسپلین کروں گا تو اس ورک شیٹ کو آپ کی سہولت کے لیے اس کورس کی ویب سائٹ پہ بھی رکھ دیا گیا ہے اور میں آج کے لیکچر میں ڈفرینٹ سیناریوز کی ورک شیٹس آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں پچھلی دفعہ ہم نے کچھ سیناریو اسٹڈی کیے کچھ اور سناریوز اس دفعہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو آئیے سلائڈس کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے perform linear cost volume profit and break even analysis یہ تو ہے مین ٹاپک پھر یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل ہم نے ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ کو سمجھایا جائے گا آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ کے لیے میں نے سیناریو ون کی ورک شیٹ دکھائی ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کی تھی just to refresh your memory کہ پرابلم تھا کیا کہ بیسکلی ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی اپنے سیناریو اسٹڈیز کر رہی ہے اس کی پروڈکشن کیپیسٹی نائن ہنڈریڈ ہے sale per item is fifty rupees variable cost are thirty rupees تو ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کنٹریبیوشن مارجن نکالا جائے پھر فکسڈ کاسٹ ہمیں بتائی گئی تھی کہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اتنی ہے اور ہم نے یونٹس ورک آؤٹ کرنے تھے کہ بریک ایون یونٹس کیا بنتے ہیں پھر بریک ایون یونٹس کی پرائس روپیز میں کیا بنتی ہے اور آخر پہ کتنی کیپیسٹی کو ہم یوٹیلائز کریں گے اس کیس کے لیے تو آئیے ذرا اس کو ڈسکس کریں جو فارمولے آپ نے مینول کیلکولیشن میں دیکھے بیسیکلی تو وہی فارمولے ہیں اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیلس میں سے ویریبل کاسٹ کو جب نکال دیں گے تو جو ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی اس کو آپ نے کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کرنا ہے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو نمبر آف یونٹس آپ کے پاس آ جائے گا یہ number of units break even کے لیے یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو کیوں بریک ایون کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بیسک ازمپشن بریک ایون میں بائی ڈیفینیشن یہ کی ہوئی ہے کہ نو پروفٹ نو لاس اور کاسٹ تو صرف دو قسم کی ہیں ویریبل اور فکسڈ تو جب آپ فکسڈ کاسٹ کو کور کریں گے تو آپ کے پاس total number of break even units آ جائے گا تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں اس میں ایک تو فارمولا ملازہ کیجیے کنٹریبیوشن مارجن اس دفعہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے فارمولے to the right side of the column لکھے ہوئے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہوں گا کہ جب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں اس قسم کی ایکسپلینیشنس لکھیں جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے فارمولا تو یہ بیسیکلی اپوسٹرفی سنگل اپوسٹرفی کا جو سمبل ہوتا ہے کومے کی شکل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی پہلے سنگل اپوسٹفی اور پھر آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھیں گے جو بھی فارمولا لکھیں گے وہ ایز ٹیکسٹ ٹریٹ کیا جائے گا وہ ایز فارمولا نہیں آئے گا مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وہ اپوسٹفی کا سمبل نہ ڈالا تو پھر وہ as a normal formula perform کرے گا یعنی پھر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ٹیکسٹ وہاں پہ لکھوں اور بعد میں مجھے فارمولا نظر آئے وہ نظر نہیں آئے گا وہ دوبارہ کیلکولیشن ہو کے جواب اس سیل میں آ جائے گا تو میں نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ آپ کو دکھاؤں کہ فارمولے کس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں ہمارا اگلا فارمولا تھا یونٹس نکالنا اور یونٹس کا فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکول سائن پھر ایچ سیون ایچ سیون کیا تھا فکسڈ کاسٹ اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایچ سکس سے which is the contribution margin یہ فارمولا کنٹریبیوشن مارجن کا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے basically sale that is in column H four minus variable cost that is H five تو جب ہم یونٹس ہم نے نکال لیے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس سلائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے کہ break even point in rupees to F C divided by C M multiplied by S تو یہ اصل میں پہلی term F C divided by C M اس سے اوپر والی رو میں آپ نے دیکھا کہ یہ بیسیکلی تو یونٹس ہے وہ دوبارہ لکھ دی گئی ٹرم اور آپ فارمولا ملاحظہ کریں کہ فارمولا کیا ہے کہ ایچ ایٹ کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں یعنی یونٹس کو جو اس سے اوپر والی لائن میں آپ نے دیکھا جہاں ویلیو فور تھرٹی ٹو ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں تو اس کو اب پرائز سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں پرائز کیا تھی ففٹی روپیز تو جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو answer twenty one thousand six hundred آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے نکالنا تھا کپیسٹی یوٹیلائزیشن تو یوٹیلائزیشن کیسے نکلنی ہے ایچ ایٹ یعنی یونٹس ٹوٹل یونٹ آپ کے پاس جو نکلے فور تھرٹی ٹو تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں پروڈکشن کیپیسٹی پہ تو اس لیے فارمولا بن رہا ہے اکول سائن پھر یونٹس والا cell which is H eight اور اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایچ تھری سے that is the total production capacity اور ملٹی پلائی کر رہے ہیں بائی ہنڈریڈ تو جب یہ فارمولا اپلائی کیا جائے گا تو ویلیو فورٹی ایٹ جو پرسنٹ میں ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کا کوک ریویو کیا جائے کہ سب سے پہلے تو کنٹریبیوشن مارجن نکالا گیا اس کا فارمولا سیل سے مائنس کیا ویریبل کاسٹ کو تو کنٹریبیوشن مارجن نکل آیا پھر فکسڈ کاسٹ کا فارمولا اپلائی کیا کہ جو ہم نے نمبر آف یونٹس نکالنا ہے وہ فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کیا کنٹریبیوشن مارجن سے تو نمبر آف یونٹس آ گئے تو نمبر آف یونٹس کو جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹوٹل کیپیسٹی سے اور ملٹی اپلائی کر رہے ہیں ہنڈریڈ سے تو یہ آپ کے پاس پرسینٹ یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی آ گیا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیناریو ٹو کی اسٹڈی کر رہے ہیں سیناریو ٹو میں کچھ چینجز آ رہی ہیں کچھ ویلیوز یہاں پہ چینج ہوئیں اور ان میں سے ایک تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ویریبل کاسٹ میں پچھلی سلائڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سیل ففٹی تھی اور ویریبل کاسٹ تھرٹی تھی سیناریو ٹو میں sale price is one eighty five اور variable cost is one fifty seven capacity وہی ہے تھری ٹوینٹی تو پہلے آپ کنٹریبیوشن مارجن نکال رہے ہیں فارمولا وہی کہ آپ نے وہ سیل سے ویریبل کاسٹ کو نکالنا ہے تو H fifteen minus H sixteen تو آنسر ٹوینٹی ایٹ آ رہا ہے fixed cost is given three thousand one hundred thirty six یہ وہی ہے جو سناریو ون میں تھی اب آپ نے جو کیلکولیشن کی یونٹس کی اس کا فارمولا بیسکلی وہی ہے صرف سیل نمبرز چینج ہو گئے اور otherwise it's exactly the same تو یہ ویلیو آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ فکسڈ کاسٹ کو کنٹریبیوشن مارجن سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایک سو بارہ یونٹ ریزلٹ آیا اب آپ نے ان روپیز بریک ایون نکالا تو وہ units multiplied by the sale value پھر وہی یعنی ایگزیکٹلی سیملر کیلکولیشن ہے value is now twenty thousand seven hundred twenty اور پرسینٹ یوٹیلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تھرٹی فائیو اس دفعہ آ گئی اور فارمولا بھی ایگزیکٹلی وہی جو سیناریو ون میں تھا صرف سیلز کا فرق ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں جب آپ اس طرح کی ورک شیٹس بنائیں اور ایک سیناریو اسٹڈی مکمل کر لیں اور آپ نے نیکسٹ سیناریو اسٹڈی مکمل کرنی ہے تو ریمبر کے جو ریلیٹو ریفرنسز ہیں اگر آپ پوری ورک شیٹ کو کاپی کر کے دوسری جگہ لے جائیں تو ریلیٹو ریفرنسز وہی رہتے ہیں ان ادر ورڈ جو فارمولے ہم نے اپلائی کیے ہوئے ہیں وہ سارے فارمولے ایز اٹ از نئی جگہ پہ آ جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو ایکسپلینیشنس ہم نے سیلس کی دی تھیں کہ فارمولا یہ ہے ریمبر کہ وہ آپ نے ایز ٹیکسٹ وہاں لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو پچھلی ورک شیٹ والا ہی فارمولا آپ کو یہاں ایز ٹیکسٹ نظر آئے گا تو ان سلائیڈس پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وہ ساری ٹیکسٹ کو ہر ورک شیٹ کے لیے چینج کیا ہے تو پلیز ریمبر کہ جب آپ اس قسم کا کام کریں تو ٹیکسٹ کو پوسٹفی کا سنگل پوسٹفی کے سمبل کو استعمال کر کے آپ نے لکھنا ہے اور جب ورک شیٹ کاپی کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کو ضرور ٹیکسٹ کو چینج کر لیں اس کا ایک سمپل طریقہ ہے کہ سیل کو اگر آپ کلک کریں گے تو فارمولا بار میں فارمولا آ جاتا ہے پھر رائٹ سائڈ پہ جو آپ نے ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ وہی ٹیکسٹ ہے یا اس میں کوئی فرق ہے تو اس قسم کے یہ نوٹس ہیں یہ ریمارکس کہہ لیں کہ فارمولا اصل میں ہے کیا بعد میں آپ سلائڈ کو دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ادھر اس کی اس کے امیجز بنا کے تو آپ کو میں سلائڈس دکھا رہا ہوں لیکن اگر آپ ورک شیٹ کے ساتھ بھی کام کریں گے تو وہاں بھی یہ پوزیشن ہوگی کہ text will remain the same unless you change it تو آئیے اب اگلی سلائڈ پہ چلیں سیناریو ٹو ڈیش ون اب یہ سیناریو بھی ہم پچھلی دفعہ اسٹڈی کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی تفصیل اسٹڈی کی تھی اور یہاں آپ دیکھیں کہ کہ کیا ہے ایک تو یہ ہوا وہ فگرز 185 157 پچھلی سلائڈ دوبارہ دیکھیں sale was 185 eighty five variable cost was one اب اگلا سیناریو دیکھیں کہ اس میں exactly سیل اور ویریبل کاسٹ تو وہی ہیں مگر فکسڈ کاسٹ میں چینج آ گئی ہے fixed cost is now two thousand six hundred eighty eight تو اس سے ہماری ساری کیلکولیشنس سارا ہمارا جواب بدل گیا یہ وہی ورک شیٹ تھی جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھی اس کو میں نے کاپی کر کے اس ورک شیٹ کو نئی جگہ پہ پیسٹ کیا اور یہ سناریو ٹو ڈیش ون اس کی مدد سے بنایا اور مجھے کیا کرنا پڑا کہ مجھے صرف یہ ویلو جو فکسڈ کاسٹ کی ہے اس کو چینج کرنا پڑا اور جو ڈسکرپشن فارمولی کے ہیں ان کو چینج کرنا پڑا otherwise without changing any other formulae answers ہمارے سامنے آ گئے اور آنسرس کیا ہیں کہ یونٹس اس دفعہ نائنٹی سکس ہیں پچھلے کیس میں ذرا ملاحدہ کیجیے سیناریو ٹو میں یونٹس پر ون ہنڈریڈ ٹویلو اب وہ نائنٹی سکس رہ گئے سملرلی پچھلے سناریو میں ہماری کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تھی تھرٹی فائیو پرسینٹ اور اس دفعہ ہماری کیپیسٹی بن رہی ہے تھرٹی پرسینٹ تو اس سے کیا ہمیں پتا لگتا ہے کیا فائدہ ہوا اس سے کیا پوائنٹ نکلتا ہے ڈسکس کریں کہ بیسک ورک شیٹ ہم بنا چکے ہیں اس کو بڑی آسانی سے ہم نے دوسری جگہ پیسٹ کر کے تو اس کو ماڈیفائی کر لیا وتھ ویری لٹل چینجز ہمارا نیا سیناریو ڈیولپ ہو گیا لیکن ریزلٹس آپ دیکھیں کہ کتنے انٹرسٹنگ ریزلٹس ہمارے سامنے آئے کہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن میں چینج آ گئی کہ with this kind of arrangement جس میں آپ کاسٹ کو ریڈیوس کر رہے ہیں فکسڈ کاسٹ کو تو اس سے ایک دم کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ریڈیوس ہو گئی تو آئیے اگلا سیناریو دیکھتے ہیں آئیے سلائڈ پہ چلیں سیناریو ٹو ڈیش ٹو یہ بھی پچھلے لیکچر میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اب اس سیناریو میں کچھ چینجز آ گئی ہیں وہ چینجز کیا ہیں پھر فگرس کو دیکھیں دوبارہ capacity is the same 320 twenty sale price one eighty five ہے لیکن جو ویریبل کاسٹ ہیں ان کو ریڈیوس کیا گیا اور ان کے لیے ٹارگٹ کیا بنایا گیا 0.8 سے ملٹیپلائی ہم کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ویریبل کاسٹ کو ہم 80 پرسینٹ تک لے جا رہے ہیں we are reducing the cost by twenty percent تو اس لیے وہ فگر اب ون فورٹی ایٹ ہو گئی اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ تھرٹی سیون جو کنٹریبیوشن مارجن تھا وہ بڑھ گیا اب یہ تھرٹی سیون ہو گیا مگر اس کے ساتھ جو ہمیں بتایا گیا کہ fixed cost will increase to four thousand five hundred eighty eight اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ٹوٹل یونٹس جو پروڈیوس کرنے پڑیں گے اب 124 یونٹس کی پروڈکشن کرنی پڑے گی اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آپ دیکھیں کہ اب یہ 39 پرسینٹ ہو گئی تو اس سے ہم کیا سیکھیں گے اس سے آپ کو یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اگرچہ آپ نے دو چینجز کی پروسیس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ریوائز کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ماڈرنائز کر رہے ہیں اور پھر اپنی جو ریڈکشن بھی کر رہے ہیں اپنی ویریبل کاسٹس میں لیکن اس کے باوجود additional number of units manufacture کرنا پڑے گا اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اب اور بڑھ گئی تو ان ادر ورڈس اب تک جو سیناریوز آپ اسٹڈی کر چکے ہیں اس میں سب سے کم کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تھرٹی پرسینٹ تھی تو آئیے اگلا سیناریو دیکھتے ہیں اس میں کیا چینجز کی گئیں سیناریو ٹو ڈیش تھری اس میں کیا تبدیلی آئی ہے اب پچھلا جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا ٹو ڈیش ٹو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ variable cost was one fifty seven but the sale was one eighty five اب یہاں پہ چینج یہ لائی گئی ہے کہ سیل پرائز یہ اسٹریٹجی سوچی گئی کہ sale price one seventy one ہم رکھیں گے تو اس کو چینج کر دیا گیا to one seventy one variable cost اب ون ففٹی سیون ہے مگر فکسڈ کاسٹ جو اوریجنل کاسٹ لیول تھا three thousand one hundred thirty six پھر دوبارہ اسی کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ کیپیسٹی ایک تو یونٹس کا number to twenty four which is very very high now اور دوسری طرف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن سیونٹی پرسینٹ ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پہ بات کی جائے اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا یہ سناریو اسٹڈیز جو ہم کر چکے ہیں کہ بیسکلی کمپنی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پرائز کو ریڈیوس کریں تو سیل والیوم بڑی بڑھ جائے گی اور فکسڈ کاسٹ اوریجنل لیول پہ ہی رکھا اور جب یہ ورک آؤٹ کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بڑا large number of units manufacture کرنا پڑے گا اور ساری کیپیسٹی ٹائی ڈاؤن ہو جائے گی تو اب تک جو سیناریو اسٹڈیز ہم کر چکے ہیں ان میں ایک دو باتیں آپ کے لیے کافی دلچسپ مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ایک تو ورک شیٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسٹ ہو رہی ہیں سملر ورک شیٹ ہے فارمولے وہی لکھے ہوئے ہیں جب آپ ایک ویلیو کو چینج کرتے ہیں تو دوسری ویلیو آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے اس ورک شیٹ میں بھی after copying the last scenario worksheet میں نے ٹائٹل اور ریمارکس کو چینج کیا پھر ان پٹ ویلیوز جو چینج ہوئیں صرف ان کو انٹر کیا کوئی فارمولا چینج نہیں ہوا same formulae were applied even in this case تو یہاں سے ایک بات نکلتی ہے جو بار بار پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ ورک شیٹس کو بنا کے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ once you make the worksheet then similar calculation will become very easy اور آپ کو سب سے جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ امپارٹینٹ بینیفٹ اس کورس کا ہوگا پارٹ آف دا بینیفٹس وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ ورک شیٹس اس طرح سے بنانا سیکھ گئے اور پریکٹس آپ نے کر لی جیسے میں آپ کو بار بار تاکید کر رہا ہوں تو آپ کے لیے اس قسم کے انالیسیز کرنے بہت آسان ہو جائیں گے اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ کئی سیناریو اسٹڈیز آپ with in very short time کر سکیں گے تو اس سے بہتر فیصلے ہو سکیں گے اور کمپنی کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اب سیناریو ٹو ڈیش فور یعنی پہلے جو تین سیناریوز تو ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیے تھے ان کی ورک شیٹس اب یہ پھر سوال اسی شکل میں دوبارہ پہلے مینولی اسٹڈی ہوگا پھر ورک شیٹ پہ جائیں گے یہاں پہ ایک اور پوائنٹر میں آپ کو دینا چاہوں گا ورک شیٹس کا استعمال بڑی اچھی بات اس سے پروسیس بڑا ریشنلائز ہو جاتا ہے کام آسان ہو جاتا ہے لیکن ایک خطرہ بھی ہے وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کاپینگ سے اگر آپ ہوشیاری سے کاپی نہ کریں تو غلطیاں بڑی آسانی سے نئی جگہ پہ آ جاتی ہیں چونکہ سیلز چینج ہو جاتے ہیں اور کافی امکان ہے کہ آپ کی کٹ اینڈ پیسٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی سیل اس کا ریفرنس خراب ہو جائے یا غلطی سے آپ کوئی چینج کر بیٹھیں تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ورک شیٹس کا استعمال کریں تو پلیز بی ویری کیئرفل ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اس کو لے کے جائیں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پرانی جو ورک شیٹ تھی جو نئی جگہ پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اگر وہ وہی ریزلٹ دے رہی ہے نئی جگہ پہ تو اٹ مینس کے فارمولے ایز اٹ از انٹیکٹ ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ورک شیٹس کے ماسٹر ہی نہ بن جائیے ورڈ پرابلم سے آپ نے فارمولے ڈرائیو کرنے ہیں یعنی پہلے پرابلم کو سمجھنا ہے اصل میں پرابلم سالونگ از دا کی ٹو آل دیز اسٹڈیز اگر آپ اچھی طرح سے پرابلم کو ڈیفائن نہ کر سکے اور یہ نہ دیکھ سکے کہ میں نے یہ ورک شیٹ سیٹ اپ کیسے کرنی ہے تو simple a worksheet won't help you تو my advice please download all these worksheets ان کو چینج کریں ایکسپیریمنٹ کریں ان کو سائٹ پہ رکھ کے نئی ورک شیٹس خود بنائیں یعنی مینولی میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ورک شیٹ بھی نہیں بن سکے گی تو یہ باتیں دونوں باتیں بہت ضروری ہیں مینول کیلکولیشن کو بھی سمجھنا کہ اب سوال کیا ہے اس کو کیسے میں نے سالو کرنا ہے تو کانسیپٹ کلیئر پہلے کریں ایکویشنز کی شکل میں سب کچھ لے کے آئیں ان نونس ڈیفائن کریں پھر ورک شیٹ بنائیں اور پھر ورک شیٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مینوئل کیلکولیشن پہلے کی جاتی ہے پھر ورک شیٹ بنائی جاتی ہے پھر ورک شیٹ کے ریزلٹ کو مینوئل ریزلٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اگر دونوں رزلٹ سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ورک شیٹ بنائی وہ صحیح تھی تو آئیے اب اگلا سیناریو دیکھیں کیا ہے پچھلی جو آپ نے ورک شیٹس دیکھی اب کافی آپ فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ یہاں پہ سوال فکسڈ کاسٹ 3136 بتائی جا رہی ہے یہ وہی ہے ویریبل کاسٹ از 157 یہ بھی وہی پچھلے سناریو والی تھی پھر sale 185 eighty five is the same capacity three twenty units سوال اب ذرا مختلف ہو گیا بیسک ڈیٹا وہی ہے determine the net income of 134 thirty four units sold determine the net income of one thirty four unit sold تو اس کو ذرا ڈسکس کریں بغیر اس کا حل دیکھے کہ یہ کیسے حل کیا جائے گا ذرا غور کریں کہ آپ کے پاس یہ بیسک پیرامیٹرز وہ سارے وہی ہیں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ٹوٹل اس کی ویلیو کیا ہوگی اتنے یونٹ اگر بیچ کے آئیں یونٹ ڈیفائن کر دیے 134 تو فرق کیا ہے پچھلے سوال کا اور اس سوال کا فرق یہ ہے کہ آپ نے نارملی جو بریک ایون یونٹس نکال رہے ہیں پچھلی کیلکولیشنس میں وہ فگر آپ کے سامنے تھی اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ روپیز میں یہ انکم کیسے ہوگی تو بیسک کیلکولیشن تو اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے ہم کر چکے ہیں اینڈ پہ جا کے تو ہم نے یہ انکم کی کیلکولیشن کرنی ہے یعنی پر یونٹ انکم ہم نے ورک آؤٹ کر کے تو ٹوٹل نمبر جو ہمیں دیا گیا اس سے ملٹیپلائی کرنا جیسا کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے determine the net income of one thirty four units تو پہلے یہاں پہ فارمولا بتایا جا رہا ہے کہ نیٹ انکم کا فارمولا کیا ہے تو نیٹ انکم کیا ہے number of units above break even point into contribution margin اس فارمولے کو ذرا ڈسکس کر لیا جائے پھر وہی ڈیفینیشن کی طرف جانا پڑے گا کنٹریبیوشن مارجن ڈیفینیشن کیا تھی کہ پروفٹ لاس نو پرافٹ نو لاس تو اس سے کلیئر ہے کہ فائدہ کب ہوگا پروفٹ کہ جب آپ بریک ایون پوائنٹ کے جو یونٹس ہیں ان سے اگر آپ زیادہ یونٹ بنائیں گے تو that will give you profit تو اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ اگر آپ بریک ایون پوائنٹ والے یونٹ سے کم یونٹ بنائیں گے تو لاس ہوگا تو یہ ہمارے لیے ایک اہم پوائنٹ بن گیا کہ جب انکم یا لاس کی بات ہوگی تو بریک ایون پوائنٹ کے یونٹس کو سامنے رکھا جائے گا اور کپیسٹی جس پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے یونٹس پہ کتنا فائدہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ اس نمبر آف یونٹ سے جب ہم بریک ایون یونٹس کو مائنس کر دیں گے تو وہ یونٹ آ جائیں گے جو بریک ایون پوائنٹ سے زیادہ ہیں اگر ہم اسے کم کر رہے ہیں تو پھر وہ شارٹ فال ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بریک ایون تک اتنے یونٹ ہمیں کرنے چاہیے تھے اور ہم کم کر رہے ہیں یہ فارمولے صرف یاد رکھنے والی بات نہیں بیسک کانسیپٹ کو پلیز یاد کیجیے اگر بیسک کانسیپٹ یاد ہو گیا تو اگر وہ فارمولا بھول بھی گیا تو پھر آپ اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی آئی ریپیٹ اگر پروفٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ ان یونٹس کو لیں گے جو بریک ایون پوائنٹ ریچ کرنے کے لیے جو یونٹس ہیں ان سے زیادہ ہیں اور اگر لاس کی بات ہوگی تو بریک ایون پوائنٹ اور جو ایکچوئل پروڈکشن جو بریک ایون پوائنٹ والے یونٹ سے کم ہے ان دونوں کا ڈفرینس ہوگا تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں یعنی یہاں فارمولا ہمیں مل گیا اور دوسری بات کہ جب یہ یونٹس آ گئے تو ان کو ہم نے دوسرا کیپیسٹی والا فارمولا یہاں لکھا ہوا پرسنٹیج والا کہ break even units break even point والے units divided by production capacity multiplied by hundred اب پہلا اسٹیپ اس کیلکولیشن میں کیا ہے کہ کنٹریبیوشن مارجن نکالا جائے یہ کئی بار ہم کر چکے ہیں یہ وہی اسٹیپ ہے وہی ریزلٹ ہے یعنی سیل سے ویریبل کاسٹ کو نکال رہے ہیں اور کنٹریبیوشن مارجن نکل رہا ہے اور یہ twenty eight rupees per unit ہے تو آئیے اگلی سلائڈ چلیں اسٹیپ ٹو کیا ہے کہ break even point in units نکالا جائے اور یہ بھی آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ فارمولا کیوں and let me refresh your here once again کہ کیوں یہ فارمولا استعمال کر رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن پہ اگین اس کی ایکسپلینیشن اسی ڈیفینیشن میں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ویریبل کاسٹ کو ہم نکال دیں گے سیل سے تو جو باقی بچ جائے گا وہ کنٹریبیوشن مارجن ہوگا تو نیچرلی اگر آپ کوئی پروفٹ نہیں لیں گے تو بریک ایون جب ہوگا تو یہ فگر فکسڈ کاسٹ کے برابر ہوگی تو یہاں سے وہ فارمولا اب نکلا کہ نمبر آف یونٹس ایک خاص نمبر آف یونٹس آپ کر رہے ہیں تو ان اس نمبر آف یونٹس کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے گا with this contribution margin per unit تو فکسڈ کاسٹ کے برابر آ جائے گا ان ادر ورڈس فارمولا کیا ہوا fixed cost divided by contribution margin per unit تو آئیے سلائڈ پہ چلیں تو سیکنڈ جو اسٹیپ تھا آپ نے دیکھا کہ fixed cost divided by contribution margin fixed cost اس کیس میں three thousand one hundred thirty six اور کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ تھا ٹوینٹی ایٹ تو اس ڈویژن کے بعد ریزلٹ آیا ہنڈریڈ ٹویلو یونٹس اب آپ وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ آپ نے پروفٹ چونکہ ورک آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ یونٹ سولڈ ہمیں بتایا گیا تھا one thirty four units manufacture ہوں گے بریک ایون ہم نے نکال لیے ایک سو بارہ یونٹ تو آنسر از ٹوینٹی ٹو اور پھر آنسر ہینس لکھا گیا کہ company had a net income of twenty two into rupees twenty eight یعنی کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ اور number of units over break even point twenty two تو یہ جواب سکس ہنڈریڈ سکسٹین آ گیا یہاں پہ ایک اور بات جو I would like to discuss with you ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری ہے مینوفیکچرنگ لیول پہ جب بریک ایون انالیسس کیا جاتا ہے تو نارملی اسی طرح سے مینجمنٹ سوچتی ہے وہ ورک آؤٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزٹنگ کاسٹ لیول ہے اس پہ بریک ایون کرنے کے لیے اتنی پروڈکشن کرنی ضروری ہوگی تو obviously management is very concerned کہ یہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائے اور وہ ہر طرح سے جو پیرامیٹرز ان سناریو اسٹڈیز میں استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش پھر کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان انالیس کی بڑی امپورٹینس ہے تو اس سوچ کے ساتھ یہ اسٹڈیز کو کائنڈلی کیجیے تو آئیے سلائڈ پہ چلیں سیناریو ٹو ڈیش فائیو اس سیناریو میں کیا ڈفرینس ہے یہ جو بیسک پرائسز ہیں fixed cost is the same variable cost بھی ہوئی ہے سیل بھی ہوئی ہے ون ایٹی فائیو اور کیپیسٹی 320 ٹوینٹی یونٹس دی ہوئی ہے اور سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ what unit sales will generate net income of rupees two thousand تو آئیے اس کا میتھڈ پہلے ڈسکس کریں کہ یہ کس طرح سے ہوگا پچھلے سوال میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یونٹ سے ملٹیپلائی کیا تو اصل میں اب سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ آپ کو انکم دے دی گئی کہ یہ انکم ہے تو یہ بتاؤ کہ کتنے یونٹ مینوفیکچر کرنے پڑیں گے اب پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ یہ انکم کہہ رہے ہیں وچ مینس کہ یہ ٹوٹل جو آپ کو انکم آ رہی ہے یہ وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنٹریبیوشن مارجن اگین اگر اس کو ہم استعمال کر کے ڈیوائڈ کر لیں گے تو نمبر آف یونٹس ہمارے سامنے آ جائے گا تو آئیے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے سوال حل کیا گیا فارمولا فار نیٹ انکم دیا ہوا ہے کہ units above break even point equal to net income divided by contribution margin step one وہی ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا یہ آپ کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں جواب آ رہا ہے twenty eight rupees per unit یعنی کنٹریبیوشن مارجن یہ ہم نے نکال لیا پھر نیکسٹ ہم نے نمبر آف یونٹس نکال لیے ہنڈریڈ ٹویلو فکسڈ کاسٹ کو کنٹریبیوشن مارجن پہ ہم نے ڈیوائڈ کیا اب تھرڈ اسٹیپ ہے کہ find units over break even point تو یہ آپ نے دو ہزار آپ کے پاس فگر ہے اس پہ ٹوینٹی ایٹ روپیز جو آپ نے کنٹریبیوشن مارجن ورک آؤٹ کیا اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ نمبر نکل رہا ہے seventy two units above break even تو before we go to the final calculation let's discuss کہ اب کیسے یہ کیلکولیشن ہوگی کہ بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ وہی پروسیجر ہم نے فالو کیا سیم پرنسپل کہ انکم وہ ہے جو بریک ایون پوائنٹ سے اوپر اب دا بریک ایون پوائنٹ ہوگی تو کنٹریبیوشن مارجن اگر ہمارے پاس ہے تو we can just divide that income by the contribution margin per unit تو وہ نمبر آ جائے گا تو ٹوٹل اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ٹوٹل کتنے یونٹ پروڈیوس ہوں گے تو ٹوٹل یونٹ میں نوٹ کریں کہ یہ فگر جو آپ کے پاس آئی یہ وہ فگر تھی جو بریک ایون پوائنٹ سے زیادہ ہے تب جا کے انکم ہو رہی ہے منافع ہو رہا ہے بریک ایون پوائنٹ تک تو پروفٹ لاس وہ زیرو لیکن اب جب ٹوٹل یونٹس کی بات ہوگی تو آپ ان یونٹس کو بھی ایڈ کریں گے جو بریک ایون پوائنٹ ریچ کرنے کے لیے مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں ان ادر ورڈس جو ہمارا آنسر ہوگا کہ وہ یونٹ جو بریک ایون پوائنٹ کے لیے مینوفیکچر کیے گئے پلس یونٹس جن کی وجہ سے یہ پروفٹ ہوا ان دونوں کو جب ایڈ کریں گے تو ٹوٹل کوانٹٹی ہمارے سامنے آ جائے گی تو آئیے آخری اسٹیپ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیونٹی ٹو یونٹس نکلے بریک ایون پوائنٹ والے یونٹ تھے ہنڈریڈ ٹویلو اور یہ جو units over break even point ہیں سیونٹی ٹو نکلے تو ان دونوں کو جب ایڈ کر رہے ہیں تو ٹوٹل سیلز یونٹس نکل آئے with that is one eighty four units تو آئیے اب یہی کیلکولیشن دیکھیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوئی یہ worksheet as you can see تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے مختلف صرف ایک خاص حد تک ہے جہاں پہ ہم نیٹ انکم کی بات کر رہے ہیں وہ پورشن اس میں ایڈ ہوا ہے لیٹ می ایکسپلین یہ ورک شیٹ میں نے کیسے بنائی چونکہ آپ نے بھی اس قسم کی ورک شیٹس بنانی ہے کہ نوٹ کریں کہ پچھلی جو ورک شیٹ تھی اس میں up to the break even point ہمارے پاس نمبر موجود تھا وہ سارے اسٹیپس ایز اٹ از ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو میں نے کاپی کیا ایک دوسری جگہ پہ اسی ورک بک میں اور اس سے اس کے بعد جو اسٹیپس مجھے چاہیے تھے نیٹ انکم ورک آؤٹ کرنے کے لیے پہلے net income units above break even point اور پھر کیلکولیشن کہ دونوں یونٹس کو ایڈ کر کے تو ٹوٹل یونٹس نکالے جائیں تو آئیے میں ان سٹیپس کو خاص طور پہ ایکسپلین کروں کہ جو ہم نے ایڈ کیے ہیں چونکہ پچھلے تو وہی ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلیں یہ نوٹ کریں کہ اپ ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ ہم units X which is row eighty six اور وہاں پہ ہنڈریڈ ٹویلو کی ویلیو آ رہی ہے اور نیکسٹ بھی روپیز میں بھی وہی ویلیو ہے twenty thousand seven hundred twenty پھر پرسنٹ کیپیسٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹی فائیو وہی ہے اب یہاں سے ہمارا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے کہ یونٹ سولڈ کی فگر ہمارے پاس ہے that was one thirty four پھر اب ہم ایک دوسری ویلیو ہمارے پاس ہے ہمیں دی گئی ہے انکم کی ویلیو ٹو تھاؤزینڈ تو کیلکولیشن ہم کر رہے ہیں پہلے units over break even point یہاں ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ ان ورک شیٹس پہ میں نے جو کیلکولیشنس تھیں ان کو یلو سے ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے شروع میں دو تین ورک شیٹس پہ شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو لیکن اس ورک شیٹ پہ نوٹ کیجئے کہ یہ یلو کیا گیا اور جو ان پٹ ڈیٹا ہے وہاں پہ کوئی شیڈنگ نہیں کی گئی تو یہ جو آخری اسٹیپس ہیں ان میں دو ویلیوز تو ان پٹ ہیں اس کے بعد ہم نے فارمولے استعمال کیے تو یہ کیلکولیشنس کو دیکھیں آئیے سلائڈ پہ چلیں آئیے اب دیکھیں یہ فارمولے کس طرح سے لکھے گئے کس طرح سے units over break even point work out ہوا فارمولا تھا net income divided by contribution margin تو یہ formula right side of the row آپ دیکھ رہے ہیں ایکول سائن ہے پھر H ninety divided by H eighty four یہ وہی ہے نیٹ انکم اور پھر کنٹریبیوشن مارجن اور نیکسٹ رو میں ہم نے جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ٹوٹل یونٹس برابر ہیں بریک ایون پوائنٹ والے units plus units above break even point تو یہاں پہ دو یونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ نائنٹی ون سیل میں دیٹ از سیونٹی ون اور پھر ایچ ایٹی سکس سیل میں یونٹس ایک سو بارہ تھے وہ تو ان کو جب ہم نے ایڈ کیا تو ہمارا آنسر آ گیا ون ایٹی تھری اب اگر آپ غور سے پچھلی سلائیڈ کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو شاید یاد ہو کہ وہاں پہ ہمارا آنسر تھا 184 not 183 تو let me explain this point جب آپ اس قسم کی کیلکولیشنس کرتے ہیں تو مینوئل کیلکولیشنس میں کافی راؤنڈنگ آف ہو جاتی ہے اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ جب آپ ورک شیٹ میں کیلکولیٹ کریں گے اور مینولی کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کچھ ڈفرینس آ گیا difference will vary with the kind of calculation you are doing. یہ کافی امکان ہے کہ اگر بڑی ہیوج فگرس ہیں تو ڈفرینس میں be in the range of four five also not just one جیسے اس کیس میں ہوا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا جواب ایگزیکٹلی exactly وہی ہو جو مینولی تھا تو پھر فارمولے میں پلس ون ایڈ کر دیا جاتا ہے کسی خاص جگہ پہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں راؤنڈنگ آف کو ایڈریس کرنا صحیح رہے گا مثلا اگر مجھے یہ فکر ہوتا کہ میں نے ایگزیکٹلی exactly وہی جواب یہاں شو کرنا ہے تو میں یہاں فارمولے میں پلس ون ایڈ کر دیتا لیکن میں نے ڈلیبریٹلی ایڈ نہیں کیا تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے کہ مینوئل کیلکولیشن اور ورک شیٹ کیلکولیشن میں کچھ تھوڑا بہت فرق آتا ہے کچھ تھوڑا بہت راؤنڈنگ آف ڈفرینس آتا ہے لیکن چونکہ لوگ بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ راؤنڈیڈ آف ویلیو سے جب ملٹیپلیکیشن نظر آ رہی ہے ورک شیٹ پہ اصل میں internal calculation is not like that وہاں پہ ایگزیکٹ کیلکولیشنیں ہو رہی ہیں تو اس قسم کی راؤنڈنگ آف کئی جگہ پہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ جب یہ کیلکولیشنس کریں تو پلیز ریمبر کہ وہ ورک شیٹس جہاں پہ آپ روز کالمس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اس قسم کی کیلکولیشنس کر رہے ہیں تو آپ راؤنڈنگ آف کو بڑا سیریسلی لیں بیکاز دا فائنل آنسر اگر ایک بھی اس میں ڈفرینس ہوا تو there are many people who don't like that the answer should vary تو اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کا یہی طریقہ ہوگا کہ at the right point formula check کریں اور جواب دیکھیں ڈیسیملس فیسلٹی موجود ہے ایکسل میں کہ ٹو ڈیسیمل تھری ڈیسیمل تک کھول کے دیکھا جا سکتا ہے اور پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے کہ راؤنڈنگ آف کہاں ہو رہی ہے تو اس راؤنڈنگ آف کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر فارمولے کے تھرو اکاؤنٹ فار کریں یعنی اٹس پاسبل کہ زیرو پوائنٹ فائیو ایڈ کرنا پڑے وہ رول یاد رکھیں جو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ویلیو پوائنٹ فائیو کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو راؤنڈنگ آف اپورڈ ہو جائے گی تو اس کو پلیز نوٹ دس پوائنٹ یہ کیلکولیشنس میں بڑا اہم ہے تو آئیے اب اگلی سلائیڈ پہ چلیں اگلا سیناریو اسٹڈی کریں سیناریو ٹو ڈیش سکس اس میں کیا خاص بات ہے کہ بیسک تو باتیں وہی ہیں جو پچھلی تھیں لیکن ڈفرینس اب یہ ہے کہ نیٹ لاس کی بات ہو رہی ہے rupees three thirty six loss اب ہو رہا ہے تو کیسے اس کو کیا جائے گا لیٹس ڈسکس دس کوکلی تو یہ بھی بیسکلی وہی طریقہ ہے جس کو ہم نے ریونیو پروفٹ کی جب سچویشن تھی اس میں جو کیلکولیشن کی گئی تھی کہ پروفٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا کنٹریبیوشن مارجن پہ تو وہ نمبر نکل آیا تو لیٹ سی کہ یہ اس کیس میں یہ کیسے ورک آؤٹ ہوگا سب سے پہلے آپ نکال رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن 28 پھر اسٹیپ ٹو میں آپ یونٹس نکال رہے ہیں 112 پھر یہاں پہ آپ نکال رہے ہیں کہ کتنے یونٹس اسٹیپ تھری میں کتنے یونٹس بلو بریک ایون نکل رہے ہیں وہ کیسے کہ لاس کو جب آپ کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ نمبر آف یونٹ آ جائے گا تو سیلز یونٹ پھر کیا ہوئے 112 ٹویلو مائنس یہ بارہ یونٹ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لاس ہمیں ہو رہا ہے تو لاس تھا بھی ہوگا کہ وہ ایک difference between break even point اور ایکچوئل پروڈکشن اگر ہوگا تو بریک ایون سے اس لیے یہ بارہ یونٹس کو ہم مائنس کر رہے ہیں تو آئیے اگلا سناریو دیکھیں اس سے پہلے ایگزیکٹلی سیم کیلکولیشن یہ ورک شیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں کافی ڈیٹیل سے میتھڈ آپ کو دکھا چکا ہوں یہ وہی ورک شیٹ ہے جو ہم نے پروفٹ والے کیس میں کی تو میں نے سوائے اس کے کہ ویلیو چینج کی یا ادھر فارمولوں کے سیل ریفرنس چینج کیے ہیں otherwise I didn't change anything تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پلیز اسٹڈی کیجیے لاسٹ سیناریو جو اس لیکچر میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ بیسک ڈیٹا وہی صرف یہ ایک سوال اب ریز ہو گیا کہ اگر کمپنی آپریٹ کر رہی ہے ایٹی فائیو پرسینٹ کیپیسٹی پہ تو بتائیے کہ پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا اور اس کی کیا کوانٹٹی ہوگی تو اس کو بھی میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ وہی کیلکولیشن ہے روپیز ٹوینٹی ایٹ وہ آنسر آ رہا ہے ہنڈریڈ ٹویلو یونٹس بھی آ رہا ہے پھر کیپیسٹی فرق کیا ہے کہ اب کیپیسٹی جو تھی ٹو سیونٹی ٹو وہ نکالی گئی ہے اور بریک ایون پوائنٹ سے زیادہ پروڈکشن کتنی ہے اس کو ورک آؤٹ کیا گیا دیٹ از ون سکسٹی اور ان یونٹس کو ملٹیپلائی کیا گیا ود دا کنٹریبیوشن مارجن تو ٹوٹل پروفٹ نکل آیا اور یہی کیلکولیشن میں آپ کو سیناریو ٹو سیون کی اس ورک شیٹ میں دکھا رہا ہوں آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب میں آپ کو ایک کیس دکھا رہا ہوں یہ سارے انالیسیز کے بعد all those worksheets manual calculations اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو خود کریں اور یہ سوال کیا ہے کہ company as year end operating result for as follows total sales تھیں three seventy five thousand capacity تھی seventy five percent variable costs were one fifty thousand fixed rupees 180,000 rupees one eighty thousand اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ what was the company's break even point expressed in rupees of sales students یہ آخری کیس جو میں نے آپ کو دکھایا اس کو ایز ہوم ورک کریں پچھلے دو لیکچرس میں ہم نے جو کیس اسٹڈیز کی سیناریو اسٹڈیز اب اس کو کیس کہا جا رہا ہے جسٹ ون پرٹیکولر کیس اس وجہ سے ٹپکل ایک سچویشن پرابلمس ایگزیکٹلی وہی ہیں اسی طرح سے آپ کنٹریبیوشن مارجن نکالیں گے اسی طرح سے یونٹس ٹو بریک ایون نکالیں گے ایگزیکٹلی سملر ٹرمس میں profit above break even point capacity total production کیا ہوگی تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اب میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان سب ورک شیٹس کو آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں اس کیس کی ورک شیٹ خود بنائیں اگلے لیکچر میں ہم ایک نیا ماڈیول شروع کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اچھی خبر کہ آدھا جو آپ کا کورس ہے وہ آج مکمل ہو گیا تو this is an achievement for us کے ہم نے بزنس میتھمیٹکس کے چار ماڈیولس مکمل کر لیے اور مائیکروسافٹ ایکسل کو خوب استعمال کیا اور آپ نے مجھے امید ہے کافی پریکٹس کی ہوگی اگلے لیکچر سے ہم نیکسٹ فور ماڈیولس جو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں انہیں شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے اسٹڈی کریں گے وہ ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس کی پہلے لیکچر میں میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلینیشن دی تھی تو I hope you enjoy this part of the course لیکن یاد رہے کہ پریکٹس اگرچہ ہم اسٹیٹسٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا لاجیکل جو پوائنٹ تھا کہ مڈ ٹرم بھی ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے تو please go through all the material download all the handouts all the worksheets study very seriously اس میں پورے نمبر آ سکتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور اس پہلے کورس کے حصے کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس اندر very interesting and very exciting set of worksheets مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ انجوائے کیا ہوگا کہ اتنے انٹرسٹنگ پرابلمس ہم نے اسٹڈی کیے کمپنیاں کیسے پروفٹ بناتی ہیں کیسے لاس ہو سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت خیال رکھیے پڑھتے رہیے ورک شیٹس یوز کرتے رہیے السلام علیکم خدا حافظ